ایک تو سوال آ گئے تھے ایک ریکویسٹ آئی ہے بڑے قریبی دوست ہیں ہمارے ان کی طرف سے انہوں نے ایک واقعہ بھیجا ہے کہ کہ اور کہا ہے اس واقعے کی وضاحت اس واقعے میں جس قسم کی بحث ہوگی وہ پہلے میرا ارادہ بھی نہیں تھا شروع کرنے کا ایک اور دوست نے بھی کہا تھا کہ موکلات جنات حمزات پہ مختصر زبان ضرور کریں تو میں نے پہلے تو کہہ دیا کہ نہیں ابھی نہیں کرنا لیکن پھر شام کو ایک اور دوست ہے ہمارے قریبی عزیز انہوں نے یہ واقعہ بھیج دیا تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ جو کچھ ماسٹر بیز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں واقعہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ان کے محلے کی مسجد کے امام صاحب ہیں جو کہ عامل مشہور ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک مقتدی نے انہیں اپنے گھر بلا کر اپنے گھریلو حالات کی خرابی کی فرضی کہانی سنائی یہ نقطہ سمجھ میں رکھیں فرضی کہانی اصل میں مسئلہ نہیں تھا اور ان سے تشخیص کرنے کو کہا کہ کہیں ان پر کسی نے جادو تو نہیں اس کے کے جواب میں امام صاحب نے ان ساتھ اور صاحب خانہ کی اجازت سے وہی جو قمیض والے طریقے میں نے کہا تو ہوئے ہیں بہت سے تو کمیز والا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے تو بہت زیادہ جو ہے وہ سیریس قسم اثرات اچھا اور پھر ساتھ میں انہوں نے خانہ کی اجازت سے اپنے موکلات کو حاضر کیا اور موکلات کو حاضر کر کے انہوں نے یہ بھی پتا کرایا کہ جادو کی نوعیت کیا ہے کس قسم کا جادو تو امام ہیں یہ امام مسجد ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں امام صاحب کے موکلان نے خبر دی کہ ان صاحب خانہ کے لیے جادو جو ہوا ہے وہ کچھ تعویذوں کی صورت میں تین لوہے کی کیلے ہیں دو دھاگے ہیں گھرے لگے ہوئے دھاگے جو ہوتے ہیں اور تصویر کے دانے ہیں ان پر یہ جادو کیا گیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ دعا کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اگر کچھ محسوس ہو تو پھر ہاتھ بند کر لیں تو انہوں نے جب ہاتھ اٹھائے اور وہ امام صاحب کچھ پڑھتے رہے اور وہ دور بیٹھے ہوئے تھے یہ نہیں ہے کہ قریب تھے تو اس کے بعد انہوں نے ہاتھ میں کچھ محسوس ہوا تو انہوں نے ہاتھ بند کر لیا اچھا اس کے بعد جب ہاتھ کھولے تو اس میں وہ ساری چیزیں موجود تھیں تین تیلیں موجود تھیں تعویز موجود تھے وہ تسبیح کے دانے تھے دو دھاگے گرنے لگے ہوئے وہ دھاگے تھے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں تو یہ جو دوست جنہوں نے یہ لکھا ہے انہوں نے کال بھی کیا تھا غالباً بدھ کی رات تھی شاید اگر مجھے صحیح یاد ہے بدھ والی رات تو پوائنٹ ان کا بھی ٹھیک تھا کہنے کے وہ انگریزی میں کہتے ہیں سینگ ان سینگ از بلیونگ کہنے کے نقطہ تو یہی ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس کو تو ایسی لے کا جیسے معاملہ کیا ہے تو یہ وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے دوسرا ان کا سوال یہ بھی ہے کہ ایسا شخص جو ہے چونکہ امام مسجد ہے تو کیا مسجد کا ممبر سنبھالنا اس اس شخص کے حوالے سے کہ مناسب ہے یا نہیں ہے جائز ہے کہ نہیں میں پہلے اس بات کا جواب دے دوں بہرحال یہ اصل میں تو نقطہ کسی ظاہر مفتی سے پوچھا جائے میں ذاتی اپنی رائے بتا دوں تو وہ یہ ہے کہ میں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ایسا کوئی شخص ہے جو موقعات خود جسے کہتے ہیں ایڈمٹ کرتا ہے اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میرے پاس موقعات ہیں یا میرے پاس جنات ہیں یا میں نے حمزاد اپنا قابو کیا ہے میں ذاتی طور پہ اپنی رائے بتاتا ہوں میں اس کے پیچھے نماز کر میں اس بات کا انکار کروں گا میں اکیلا جا کے نماز پڑھ لوں گا بغیر جماعت کے نماز پڑھ لوں گا لیکن میں اس شخص کے پیچھے نماز جو موکلات اپنے منہ سے کہہ رہے میرے پاس موکلات ہیں اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جنات ہیں یا میرے پاس حمزاد ہے ان تینوں سے کوئی بھی چیز اگر وہ اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا بڑی صاف سی بات ہے اسی طرح جو علوم اور فنون پچھلے غالباً پہلے میں یا شاید دوسرے میں بھی کچھ تھے پہلے میں تھے شاید تذکرہ کیا تھا میں نے جی۔ نجوم کا اور وہ عادات کا اور ساعت کا اور ان چیزوں کا ایسا بھی اگر کوئی شخص اقرار کرتا تو میں تو اس کے پیچھے نماز ہاں میں ایسے بھی کسی شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہوں باقی شرن جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ تو کوئی مفتی مفتی جو ہے وہی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن ذاتی طور پر میں اس ایسے تیار ہوں میں جماعت چھوڑ دوں گا حالانکہ جماعت کی بہت بڑی سعادت ہے احادیث میں جس طرح بیان کیا ہے لیکن ایسا امام اگر میں دیکھوں گا تو میں جماعت چھوڑ دوں گا میں اکیلی نماز پڑھ لوں گا یا دو یا تین بندوں کے ساتھ اپنی جماعت بنا لوں گا میں اس کے پیچھے نماز نہیں باقی شرم کیا ہے وہ ظاہر ہے میرے کسی ایسے شخص سے مشورہ کیا جائے جو جس کا علم جو ہے وہ مفتی لگا چاہے میں یہ جسے کہتے ہیں میں فتوا نہیں دینا چاہتا اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے تین چار باتیں میں نے کی میں نے تین بات میں نے اصطلاحات استعمال کی ایک میں نے کہا حمزات ایک میں نے کہا موکلات اور ایک میں نے کہا جنات جنات پہ تو ہماری بات میں بڑی لمبی ایک بحث چلے گی اور احادیث مبارکہ کو سامنے لا کے میں جنات کے حوالے سے بہت کچھ کروں گا اس لیے اس پہ تو اتنی زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے موکلات اور پہ میں پہلے سب سے پہلے تو یہ جو معاملہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں اچانک وہ چیزیں کہاں سے آ گئی اب وہ صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس موکلات ہیں وہ صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں موکلات کو حاضر کر کے یہ جو ہے وہ پتہ کراؤں گا تو موکلات کو اگر حاضر کیا جا سکتا ہے تو ان کی مدد سے ہاتھ میں کیلے بھی ڈالی جا سکتی ہیں دھاگے بھی ڈالے جا سکتے ہیں تصویر کے دھانے بھی ڈالے جا سکتے ہیں ایک مخلوق ہے تو صحیح اور یہ تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہے اب وہ مخلوق کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اگر ہے یا جنات آپ کے قبضے میں ہے یا ہمزاد آپ کے قبضے میں ہے تو ان کو کہا جا سکتا ہے اس کے ہاتھ میں کیلے دو گے اب اس سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ واقعی وہی کیلیں تھیں جن پہ جادو ہوا ہوا ہے وہی دھاگے تھے جن پہ جادو ہوا ہوا ہے یا کوئی جادو ہوا بھی ہوا ہے یہ کہیں کسی طرح سے ثابت نہیں ہوتا اور عامل حضرات کے ہتھ کنڈے بہت زیادہ اب تو سامنے آ چکے ہیں سب کی ایک ہی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی آپ کے گھر میں فلاں فلاں جگہ پہ اس اس طرح سے چیزیں پڑی ہیں آپ کہیں تو میں منگوا دیتا ہوں اور نوے فیصد ننانوے پچانوے فیصد تک آپ کو عامل وہی ملیں گے جو بعد میں بات اس طرح کریں گے کہ وہ آپ کو ایک طرح کنوینس کریں گے کہ ہم سے ہی منگوا لو خود جا کے نہ نکالنا بہت کام ہی ہوں گے جو کہیں گے تمہیں جا کے خود نکال لو فلانی جگہ پڑا زیادہ تر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ ایک وہ ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے کہ نہیں جی آپ ہی منگوا دیں مہربانی میں تو ہاتھ آئی اگر بات یہ ہے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے اس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے من الجنت والناس اور احادیث سے بھی ملتا ہے جس پہ ہم بعد میں بڑی تفصیل بات لیکن وہ ہماری آنکھ سے پوشیدہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہے اگر آپ کہیں گے جو جی ان کو ہر چیز کا پتا ہے تو یہ تو پھر یہ تو وہی پھر بات ہوئی کہ آپ غیب اور علم الغیب والے مسئلوں میں پڑھ رہے ہیں اور آپ نے یہ تسلیم کر لیا جنات کو تو پتہ ہی پتہ ہے اس طرف ہم یہ اور وہ تو خود بھی ہمارے بھائی جو ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے فرضی کہانی سنائی تھی انہوں نے فرضی کہانی سنائی انہوں نے کیلے نکال کے دے دی اور کمیز بھی چھوٹی بڑی ہو گئی کمیز چھوٹی بڑی میں تو میں ایک اور بھی بات کہتا ہوں آپ مجھے ایک بات بتائیے کمیز کی لمبائی ہے فرض کریں چار فٹ ہے یا پانچ فٹ ہے اب جب آپ نے ناپی ہے عام طور پہ وہ ہاتھ سے ناپتے ہیں چلو فٹے سے ناپ لیں یا فٹ سے ناپ لیں یا وہ فیتے سے ناپ لیں جس سے مرضی اب آپ مجھے بات بتائیں میں نے ایک دفعہ اس طرح ناپی ہے پھر میں نے ہٹا دیا پھر میں نے دوبارہ ناپی ہے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اسی سیدھ میں وہ فیتا آئے گا تھوڑا سا یوں نہیں ہو جائے گا اور تھوڑا سا یوں نہیں ہو جائے گا یا تو ایک میں لکیر کھینچوں ٹھیک ہے اس لکیر پہ رکھ کے اس کو ناپو اور پھر اس لکیر پہ دوبارہ ناپو پھر وہ بڑا چھوٹا ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ورنہ اگر یوں میں نے رکھا ہے اور ہلکا سا بھی ہو جائے گا تو آدھا کے تو چھوٹی ہو ہی جائے گی یا آدھا کے تو فرق پڑ ہی جائے گا اسی کے اور یا تو فرضی کہانی پہ بھی کمیز نے بتا دیا میری نامے والی اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس میں تو ان کا جو بعد میں میل آئی اس میں تو نہیں لکھا ہوا لیکن میرا خیال ہے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہوں شاید یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ موکلات حاضر کرنے کے لیے ان کا تھا دروازے کھول یعنی اب یہ موکلات ایسے ہیں کہ جن کو اندر آنے کے لیے دروازوں کی حاجت ہے ویسے وہ غائب ہیں مطلب جنات کو تو ہم کہتے ہیں بند گھر میں بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور موکلات کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا ہے جناب آئیے آپ کو انویٹیشن دی گئی آئیے جناب آئیے تشریف لائیے سریحن خرافات ہیں میں تو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ بکواس ہے ٹوٹل معذرت کے ساتھ اس طرح کے پاس تو آپ نے مجھ سے کبھی نہیں سنے ہوں گے لیکن بات ایسی ہے میں کیا کروں جھوٹے لوگ ہیں میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اور وہ تو میں نے پہلے ہی جو ہمارا پہلی نشست تھی اس میں عرض کر دیا تھا جی۔ میرے نزدیک تو ظلم ہے کسی مخلوق کو کا تو یہ اگر اس کے پاس واقعی موقعات ہیں بظاہر لگتا ہے کہ ہوں گے یا کوئی جنات ہوں گی جب بھی تو اس کے ہاتھ میں وہ چیزیں پہنچی لیکن اسے یہ صرف یہ پتا چلا کہ اس کے ہاتھ میں چیزیں پہنچی ہیں یہ تو ثابت اسے کہیں بھی نہیں ہوتا کہ ان چیزوں پہ کوئی ایسا جادو ہے جو اس گھر پہ کیا گیا بلکہ میں تو ایک بات میں نے دیکھی ہے جن لوگوں سے ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے جو علاج کے لیے مختلف عملوں کے پاس جاتے رہے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر بیمار ہو جاتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر کچھ ہو جاتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک دفعہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو ٹھیک کر دیں پھر اس کے بعد خود ہی آپ کے اوپر چیزیں بھیجوا دیں تاکہ پھر آپ بھاگے بھاگے آئیں پھر وہ تھوڑا سا آپ کو مشقت دے کے کوئی پیسے لے کے کچھ اور کام کر کے پھر تھوڑا سا تسلی کرا دیں پھر آپ پہ اثرات کرا دیں وہ جیسے وائرسز کے بارے میں کہتے ہیں نا کمپیوٹر وائرسز ایک پتا لیکن میں نے دو تین ہفتے مہینہ یا اس سے بھی زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے کچھ اور ہو جاتا ہے پھر وہ بھاگے بھاگے جاتے ہیں پھر کچھ ویسے ہی ہو جاتا ہے پھر وہ بھاگے بھاگے جاتے ہیں پھر کیسے ہی ہو جاتا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کھیل جو ہے تو میں تو ذاتی طور پر ایسے کسی شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوں جو اپنے منہ سے ہی تسلیم کر لے کہ اس کے پاس موکلات ہیں یا اس کے پاس جنات ہیں یا اس کے پاس حمزاد ہے یا اس کے پاس یہ علوم ہیں استعمال کرتا ہے سعاد استعمال کرتا ہے نجوم استعمال کرتا ہے میں ایسے کسی شخص کے پیچھے نماز کو پڑھ لیتا لیکن یہ میرا ذاتی پریفرنس ہے باقی کر سکتے کے لیے وہ اللہ بات اچھا اب جب ظاہر تین یہ تین اصلاحات استعمال ہو ہی گئی تو پھر تھوڑا سا سب سے پہلے تو موکلات کے بارے میں تین رائے پائی جاتی ہیں ایک رائے یہ ہے کہ جی موکلات اصل میں فرشتے ہیں میں اس بات کا انکار کرتا ہوں میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں کیونکہ اگر موکلات فرشتے ہیں تو ہم تو یہاں پہ موکلات قابو کرنے کی بات کر رہے ہیں اور کئی ایسے لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں جو موکلات قابو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو پتہ چلتا ہے کہ نہ ان کو کوئی اسلام کا کوئی دین کا کوئی شریعت کا کسی چیز کا کوئی لحاظ تو فرشتے اللہ کے خاص طور پہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی حمد و ثنا کے لیے کائنات کے مختلف امور کو سر انجام دینے کے لیے یہ جو مقاصد جو بھی فرشتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کے مطابق ہی ان کا سارا کام ہے یہ کہنا کہ کوئی انسان کسی فرشتے کو قابو کر لے گا اور اس سے اپنی مرضی کے کام کرائے گا اور یہ جو کام موکلات کے نام پہ لوگ کراتے ہیں اس میں کئی کام ایسے بھی ہیں جو صاف پتہ چلتا ہے کہ شرم جائز نہیں ہے یا مناسب نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کہ فرشتہ کسی انسان کے اس طرح قابو میں آ جائے دوسرا اور اگر قابو میں آ جائے تو وہ اس طرح کام بھی کرے میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ فرشتے ملائکہ میں سے ہیں مذہب موکلات کا تعلق ملائکہ کی جماعت سے ہے میں اس بات کا انکار کرتا ہوں میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں دوسری رائے یہ ہے کہ موکلات ایک مخلوق ہے جو ہوا کی بنی ہے جیسے جنات آگ سے بنے ہیں انسان کو کہا جاتا ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہے خاک سے بنا ہے وہ ٹھیک ہے کہ اس میں پانی بھی ہے اور وہ اور عناصر اربا عناصر کا جو ہے نظریہ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ موکلات بھی اسی طرح کی ایک مخلوق ہے جو ہوا سے بنی ہے قرآن یا احادیث سے تو یہ ثابت نہیں ہے کم از کم میری نظر سے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہر حدیث میری نظر سے گزری ہے لیکن میری نظر سے ابھی تک کسی قرآن سے کہیں سے یا کہیں کسی حدیث سے یا صحابہ کے کسی کال سے یا کسی اور آئمہ میں سے کسی کال سے کوئی ایسی بات سامنے آئی وہ میری نظر سے نہیں گزری اس لیے اس پہ بھی میں خاموشی اس پہ تو میں خاموشی اختیار کرنا پسند کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے کوئی ایسی مخلوق اور بھی مخلوق بہت سی بنائی ہے جس کا تذکرہ ہمارے ساتھ اللہ کے بارے کو تعلق نہیں کیا ہے تو وہ پھر اللہ بہتر جانتا ہے میں اس پہ کوئی اپنی رائے نہیں کہہ سکتا تیسری رائے یہ کہ موکلات کا تعلق بھی اصل میں جنات کے ساتھ مجھے یہ بات کچھ زیادہ درست معلوم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے کچھ واقعات میرے علم میں آئے ہیں کہ کسی عامل کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اور وہ کسی واقعی اللہ والے کے پاس چلا گیا بجائے کسی اور عامل کے پاس جانے کے اور اللہ والے نے جب اس کا علاج شروع کیا تو پتا چلا کہ وہ جو موکلات ہیں وہ اصل میں جنات تھے اور وہ برے جنات تھے کیونکہ اگر موقعات کا تعلق فرشتوں سے ہوتا تو برے کام تو وہ نہیں کر سکتے جو مرضی سے اور پھر فرشتوں کو انسان کے قابو میں آنا میں تو یہ اسے محال سمجھتا ہوں میں اس کو ممکن نہیں سمجھتا تو ایسے بہت سے واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ کچھ زیادہ درست بات معلوم ہوتی ہے کہ موکلات بھی اصل میں شاید جنات ہی کی کوئی قسم ہوگی یا کوئی اس طرح کی بات ہوگی لیکن جو بھی ہے چاہے وہ ہوا والے ہیں چاہے وہ آگ والے ہیں اور جنات میں سے جو بھی معاملہ ہے بات یہ ہے کہ کسی مخلوق کو قابو کرنا میں نے پہلے کہہ دیا کہ ناجائز غلط بات ہاں ایک چیز ضرور دیکھی گئی ہے کچھ معاملات آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے ہمارے بزرگوں کے ہمارے آئما کے کچھ بڑی شخصیات کے کہ انہوں نے تو کبھی جنات کو قابو نہیں کیا لیکن ان کے علم کی وجہ سے اور ٹھیک ہے شاہ بالکل ان کے علم کی وجہ سے اور ان کی پرہیزگاری اور تقوی کی وجہ سے جنات میں سے کچھ لوگوں نے ان کی شاگردی اختیار کی اس میں مجھے کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا اس میں آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے کوئی زبردستی کوئی کام نہیں کیا کوئی ایسی بات نہیں کی وعلیکم السلام بٹ وعلیکم السلام آپ نے زبردستی کسی کو قابو نہیں کیا وہ اپنی مرضی سے بطور شاگرد آپ کے پاس آئے اور کبھی کبھار بطور شاگرد جیسے ایک شاگرد اساتذہ کے اپنے محبت میں اور عقیدت میں کوئی کام کر دیتے ہیں تو کام کر دیا لیکن یہ پھر بھی طے ہے کہ کوئی اگر اچھا آدمی ہوگا تو وہ برا کام نہیں کر سکتا جو پہلی بات دوسری بات یہ بھی طے ہے کہ یہ توقع نہ کرے کہ اس کو ایسی چیزوں کا ان کو پتا ہوگا جو آپ کہیں گے جی مطلب کس نے کرایا ہے کیسے ہوا ہے کہاں سے ہوا ہے یہ ان کو پتا ہوگا اس بات کی کوئی ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ آ کے سوال اٹھتا ہے مثلاً آپ کسی کے پاس گئے ہے وہ عامل اور اس نے آپ کا سارا ماضی بیان کر دیا اچھا آپ فلانی جگہ پڑھے ہوئے ہیں آپ فلانی جگہ سے آئے ہیں آپ کا نام یہ ہے آپ کے والد صاحب کا نام یہ ہے آپ کی والدہ کا نام یہ ہے آپ کتنے بہن بھائی ہیں اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیوں ہو گیا اگر تو وہ عامل ہے تو اس کا زیادہ امکان یہ ہے کہ پھر اس کے پاس واقعی موقعات یا جنات ہیں جو وہ یہ بتا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنات کو ایک طرف تو میں کہہ رہا ہوں انہیں چیزوں کا نہیں پتا ہوتا دوسری طرف میں کہہ رہا ہوں وہ ان کی وجہ سے بتا رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا جواب سنیں ہمارے ہم انسانوں کے ساتھ ایک اور جسم ہے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے حدیث نے بھی اس کا تذکرہ کیا یعنی قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے اور ہمارے عامل حضرات اسی کو حمزاد کہتے ہیں اچھا حمزاد کے بارے میں چار رائے پائی جاتی ہے ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ ایک رائے ہے اور میں بھی اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں لیکن چونکہ بات نالج کی ہو رہی ہے کہ علم وہ ہمیں قرآن میں جہاں کہا گیا کہ ہم نے ہر ایک کو جوڑا پیدا کیا ہے تو کچھ عامل حضرات یہ کہتے ہیں کہ جوڑا پیدا کرنے کا مطلب نر اور ماتا نہیں ہے جوڑا پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کا جسم اور آپ کے ساتھ ایک اور جسم اور وہ کہتے ہیں وہ جو ساتھ والا جسم وہ بڑا بڑی زبردست چیز ہے اور اگر آپ اس پہ کسی طرح سے کنٹرول کر لیں تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اچھا لیکن بات بات یہاں پہ بھی ایک تو پھر وہی آ گئی کہ اگر ایسا ہے اب وہ تو میں نے کہا کہ میں اسے انکار کرتا ہوں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں انکار کرتا ہوں اگر ایسا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ وہ اگر بہت اچھی کوئی چیز ہے تو برا کام تو پھر وہ بھی نہیں کر سکتے یہ تو ہے اچھا جبکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ برے کام نہیں کروا لیتے ہیں ہماری ایک عزیزہ ہیں وہ ایک بڑی مشہور شخصیت ہے ٹیلی ویژن پہ بھی بہت آتے رہے ان کے پاس اٹھتی بیٹھتی تھی اسٹوڈنٹ تھی میرے یونیورسٹی میں بعد میں ان کے بارے میں کچھ ان کو ایسی باتیں پتہ چلی کو چھوڑ دیا ان کو باقاعدہ ایسے میں سانے آنے لگ گئے دھمکیوں کے ہم وکلات بھیج دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم تم ایسے کر دیں گے ہم تمہیں ویسے کر دیں گے اگر موکلات کسی کا برا کر سکتے ہیں اگر حمزاد کسی کا برا کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہو سکتی یہ تو ہے اچھا دوسری رائے جس سے میں زیادہ اتفاق کرتا ہوں حمزاد وہ وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے قرآن نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے میرے ذہن سے کریم استعمال کیا کریم قرآن میں جو لفظ دوسری چیز کے لیے استعمال کیا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ کریم حدیث میں یہ تذکرہ اس کا اس طرح سے آیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو حدیث میں تذکرہ آیا وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور وہ بچپن سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے جی جی صحابہ نے اس کی حدیث موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کہا تھا کہ یہ جو میرے انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی انہوں نے کہا میرے ساتھ بھی ہے لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرے ساتھ ہے وہ مسلمان ہو گیا میں اچھا اس میں دو مسئلے ہیں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اپنی جگہ ٹھیک ہے اصل میں جو عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کے دو مطلب ہیں اچھا۔ ہاں جی ایک اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہو گیا ہے ایک اس کا مطلب ہے کہ میں اس سے محفوظ ہو گیا دو مطلب اس کے تو اب چونکہ دونوں مطلب اس لیے میں اس پہ کوئی رائے نہیں دیتا دونوں ہی اگر مطلب لے لیے جائیں تو بات یہی نکلتی ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا آپ کو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے آپ کو کوئی جسے کہتے ہیں کوئی نیگیٹو کوئی کوئی منفی اس پہ کوئی اثرات پہ وہ نہیں ڈال سکتا چونکہ قرآن نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ ہے چونکہ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا گیا کہ میرے ساتھ بھی ہے لیکن وہ ان کو نقصان ہی پہنچا سکتا یا وہ مسلمان ہو گیا ہے جو بھی لیکن بات یہ کنفرم ہوگی کہ وہ جو دوسری چیز انسان کے ساتھ بچپن سے ہے وہ کیا ہے وہ شیطان ہے اچھا شیطان سے ہم مطلب کیا لیتے ہیں ہمیشہ ابلیس مطلب لیتے کہا یہ گیا کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے شیطان ذہن میں رکھیں کہ ابلیس صرف نہیں ہے ابلیس تو شیاتین کا سردار ہے شیاطین جنات میں سے اور بھی بہت سی چیزیں پھر ابلیس کی اپنی ضروریت ہے اس کی اپنی اولاد ہے یہ بھی ثابت ہے یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد ہے اس کی نسل ہے تو شیطان جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مقصد ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف ابلیس کہہ رہے ہیں تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے تو تھوڑا سا پانی کا گلاس کر لیں اچھا اب اگر یہ شیطان ہے اس کا کام پھر یہی احادیث حدیث سے جو اور قرآن سے جو پتہ چلتا ہے اور مفسرین نے جو اس کے بارے میں رائے دی ہے اسے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں گمراہ جو کرتا ہے وہ اصل میں یہ شیطان اب اگر آپ کسی طریقے سے اور میرے نزدیک پھر حمزات پھر یہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہمارے ساتھ کسی دوسرے کا ہونا اگر ثابت ہے تو وہ اسی چیز کا ثابت ہے اس کے علاوہ حمزات کے جو کانسیپٹس ہیں جو اس اصطلاحات کے معنی لیے جاتے ہیں قرآن سے حدیث سے صحابہ کے اقوال سے تابعین کے اقوال سے تبا تابعین کے اقوال سے آئمہ سے محدثین سے کسی بڑے مستند شیخ سے ایسی کوئی چیز مجھے نہیں آج تک ملی کہ جس سے پتا چلے کہ نہیں کہ جی، ہم ذات تو کوئی بہت شریف بڑا نیک پرہیزگار کوئی جسم ہے ہمارے ساتھ ہمارے جسم کے ساتھ یا ہماری روح ہے وہ بنیادی طور پہ ایک نورانی اور نیک چیز ہے ساتھ ہمارے قرین ہے جس کا کام ہمیں بہکانا ہے جس کا کام یہ ہے کہ ہمیں وہ وسوسے ڈالے ہمارے دلوں کے اندر اور اس کی باتوں میں آ کر اس کے بہکاوے میں آ کر ہم اپنے جسم سے غلط کام لیتے ہیں یا کسی دوسرے کے ساتھ کوئی غلط کام کرتے ہیں وہ ہمیں فورس نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو اتنی قوت نہیں دی کہ ہم سے زبردستی کوئی کام کروائے وہ صرف ہمیں چیزیں بڑی اچھی اچھی کر کے دکھا سکتا ہے وسوسے ڈال سکتا ہے شبہ شک ڈال سکتا ہے جیسے وضو کا معاملے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ایک میری نظر سے گزری ہے جس میں وضو کرتے ہوئے بھی وسوسے ڈالنے والے شیطان کا نام بتایا گیا یہ نام تھا اس کا کہ وضو ڈالتے ہوئے وسوسہ ڈالتا ہے دل وضو کرتے تو اب آپ نے فرض کریں اس شیطان کو قابو کر لیا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو حدیث میں ہیں ان کو دیکھیں تو وہ میں نے کہا کہ ایک مطلب بنتا ہے کہ مطلب مسلمان ہو گیا ہے ایک مطلب بنتا ہے کہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں اگر وہ مسلمان ہو گیا ہے یہ مطلب لیا جائے تو وہ مسلمان ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی اس کا مطلب اب وہ غلط کام کبھی نہیں کرے گا اور ایک نبی کا کریم اگر مسلمان ہے تو وہ کیسے وہ غلط کام کر سکتا ہے کوتاہی کا تو امکان ہی کوئی نہیں ہے لیکن ایک عام انسان کا کریل اگر کسی طرح اس نے اپنے قابو کر لیا ہے تو وہ کیا قابو کرنے سے نیک پرہیزگار ہو جائے گا کو بڑا وہ تو اسی لیے میں نے ابھی تک جتنے میری نظر سے تذکرے گزرے ہیں اور جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے میں نے یہی دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے پاس تھنک ہوتا ہے وہ عام طور پہ انتہائی لوگ ہوتے ہیں یہ جو کریم ہے یہ ان کو نیک رہنے ہی نہیں دیتا ہم سمجھتے ہیں ہم نے اسے قابو کیا وہ اصل میں اسی نے ہمیں قابو کیا ہوتا تو جس نے کہہ دیا حمزاد میرے پاس ہے وہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ بھائی اب اگر اعلانیہ طور پہ یہ کہا جا سکتا کہ بھائی کوئی انسان مسلمان ہے یا نہیں ہے تو میں تو اس پہ لیکن چونکہ شرن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس طرح ڈکلیئر کر دیں اس کے لیے طریقہ کار ہے مسلمان اس کا ہونے پہ شک کریں یا نہ کریں لیکن جو شخص آپ کو کہے میرے پاس موکلات ہیں جو شخص کہے میرے پاس جنات ہیں جو شخص کہے میرے پاس حمزاد ہے اس کے پاس جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ایمان سے ہاتھ دھویا نہیں ہے تو کم از کم اس کی طرف قدم ضرور بڑھا دیا یہ تو بات طے

لیکن اگر ہے تو وہ اللہ عالم لیکن یہ تو قرآن یا حدیث سے تو یہ چیز نہیں اچھا ہاں یہ میں نے نقطہ شاید نوٹ بھی کیا تھا سورہ الزخرف ہے اور اس کی غالباً آیت چھتیس ہے جس میں کریم کا تذکرہ ہے اور لفظ حمزاد اصل میں فارسی سے تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ لفظ حمزاد یہ بر پاک پاکو ہند سے باہر کہیں نہیں نظر آتا آپ کو یہ یہیں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو عرب میں کہیں بھی آپ کو حمزات نہیں ملے چونکہ یہاں پہ زبانوں میں آپ کو پتا اردو میں خاص طور پہ فارسی کا عمل دخل ہے ترکی کا عمل دخل ہے کسی حد تک عربی کا عمل دخل ہے اردو ایسے ہی بنی تھی تو وہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حمزاد جو ہے وہ فارسی سے لفظ آیا ہے اور عربی میں جو لفظ ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ قریب ہے یہ میرا خلاف اٹھاتے اچھا اب اس ساری گفتگو کے بعد یہ تو طے ہو گیا کہ یہ جو واقعہ ہمارے دوست نے بیان کیا اس کا مجھے امید ہے کہ جو میں نے جواب دیا ہے وہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میرے نزدیک یہ ممکن ہے لیکن ممکن اس طرح ہے کہ اگر اس کے پاس جو نہ وہ کروا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تین کیلے ڈال دو یار آتا ہے تو تین کیلے ڈال دو حمزاد ہے تو تین کیلے ڈال دو مطلب حمزاد کا ثبوت کریم کی صورت میں قرآن سے مل رہا ہے حدیث سے مل رہا ہے ہمیں اور جنات کا ثبوت بھی ہمیں وہاں سے مل رہا ہے موکلات کا باقاعدہ ثبوت تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ارد گرد اس طرح کے کام ہوتے ہمیں نظر ضرور آ رہے ہیں تجربے میں چیز آ رہی ہے کہ ایسا کچھ ہے زیادہ امکان یہی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جنات کی وہ اسی طرح بات ہو رہی ہے تو وہ اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں اچھا اسی طرح ہمارے یہاں پتھروں کی بڑی بات کی جاتی ہے آپ کا پتھر فلاں ہے آپ کا آپ نیلم پہنے آپ پکیق پہنے آپ یا کود پہنے آپ یہ کافی زیادہ آپ کو یہ خرافات بھی ملے میں ارج کر دوں کہ یہ بھی خرافہ اچھا اس سے پہلے ایک بڑی دلچسپ نقطہ تھا دو نقطے لکھے تھے کہ میں آپ سے بات کروں گا پوائنٹس دو نوٹ کیے حمزہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں لاہور میں ان کے دادا کے پاس حمزاد تھا کسی زمانے انہوں نے خود اپنے دادا کا قصہ بتایا ہے مجھے وہ قصہ یہ ہے کہ ان کے پاس سمجھا تھا اور لوگ ان کے پاس آتے تھے مشوروں کے لیے وہ ان کے کام کرتے ایک دن رات دیر گئے اندھیرا ہوا ہوا گیا اچانک شور اٹھا چور پکڑو چور پکڑو گئے ان کا بھی دروازہ نوک ہوا کبھی آپ دیکھ لیں کوئی آپ کے گھر میں تو نہیں آیا کوئی چوری ہوئی ابھی چور ہے چور ہے میرے گھر میں تو کوئی نہیں ہے دیکھ لیا انہوں نے بھی خود بھی تسلی کر لی کہ نہیں ادھر کوئی نہیں ہے تھوڑی دیر بعد حمزاد صاحب جو ہے وہ حاضر ہو گئے انہوں نے کوئی ان کو کام دیا ہوا تھا پیسے مانگے ہوں گے یا کیا مانگا ہوگا وہ ان کو شک پڑ گیا انہوں نے کہا یار یہ بتا میں تم سے کام تو کراتا ہوں کبھی پیسے منگوا لیتا ہوں کبھی کسی کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز منگا لیتا ہوں کوئی چیز منگا لیتا ہوں یہ تم بتاؤ پیسے آتے کہاں سے ہیں کیا کچھ مطلب تم لوگ کریٹ کر لیتے ہو چیز پیدا کر لیتے ہو کیا کرتے نے جواب یہ دیا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں نے کہاں سے پیدا آپ نے مجھے قابو کیا ہے اور آپ کا حکم ماننا میری مجبوری بن گیا ہے تو آپ نے مجھے کہا جی اتنی رقم چاہیے تو میں کہاں سے لاؤں گا میں کسی کے گھر سے اٹھا کے لاؤں گا کہ اس کا مطلب یہ جو بھی چور چور کا شور مچا تھا یہ وہی ہے کہ جی ہاں جی میں تھا میں ہی لایا بس وہ ہوا یہ کہ جس کو کہ اس نے چرایا ظاہر تو کسی کو آتا نہیں ہے اس لیے کسی کو سمجھ نہیں لگی کہ کہاں گئے پیسے یا جو بھی چیز تھی وہ شور شور مچ گیا وہ گلیوں میں بھاگے چور ہے تو یہی کہیں ہوگا ابھی تو وہ پھر پھر اس دن انہوں نے توبہ کر لی اور وہ رجوع کیا انہوں نے اور وہ واپس جو ہے وہ جو اصل دین ہے اسلام اس کی طرف واپس ہے اسی طرح ایک میرے کولیگ ہیں لاہور میں اب تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے کیونکہ پچھلے دنوں بھی باہر جانے کا پروگرام بنا رہے تھے شاید چلے گئے کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی اچھا انہوں نے خود مجھے بتایا ان کے دوست ایک صاحب سے ملنے چلے گئے جن کے بارے میں پتا چلا تھا کہ اس کے کے پاس پاس جن ہے اور اور لوگ ان جاتے ہیں وہ بڑے ان کا کام کرواتے ہیں اچھا اب ہوا کیا کہ وہ ان کے کامن فرینڈ کے ساتھ چلے گئے وہ جس کے پاس جن ہے اس کا اور یہ صاحب جو ملنا چاہ رہے تھے ان کا ایک کامن فرینڈ تھے تو وہ ان کے ساتھ ملنے چلے گئے کہ یار مجھے بھی ملوا میں بھی جن سے کوئی کام وام کرواؤں مجھے بھی ذرا شوق ہوتا ہے ہے ہمارے یہاں بہت ہوتی اچھا چیک کریں وہ چلے گئے وہاں تو بیٹھے رہے جن نہیں آیا اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس بندے نے کہا ہے کہ میرے پاس جن ہے ان لوگوں کے کام کروا رہا ہے جسے کہتے ہیں نا اسے الجھن ہو رہی ہے بےزتی ہو رہی ہے جن نہیں آیا تھوڑی دور بیٹھ بھول کر چھایا ہمیں اجازت دیں وہ بڑا شرمندہ سا چلا اچھا یہ باہر نکلے تو وہ جو ساتھ کامن فرینڈ تھا فون آ گیا کہنے لگا کہ جی ہوا یہ کہ آپ کے جاتے ساتھ ہی آ گیا تو مجھے تو بڑا غصہ تھا کہ میری بےزتی ہوئی ہے تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا کہ یار میری تم نے اتنی انسرٹ کرائی ہے بےزتی کرائی ہے تو جب میں تمہیں بلا رہا تھا تم آئی کیوں نہیں کہنے لگے کہ جی وہ جو لڑکا ساتھ بیٹھا ہوا تھا نا وہ درود شریف پڑھ رہا تھا جب تک وہ درود پڑھ رہا تھا میں آ نہیں سکتا ہاں ایک پرہیزگار ٹائپ کا آدمی وہ جن ہوتا تو وہ آ جاتا اس کو تو تکلیف نہیں ہوتی درود شریف پڑھنے سے تو اس سے ایک اور بات یہاں پہ سامنے آ گئی کہ درود شریف اب درود شریف کون سا میں کہتا ہوں ابراہیم جو نماز میں کیونکہ جو چیز اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے اس کی فضیلت مسلم ہے اس کی فضیلت ہے تو نماز میں کوئی اور درود رکھ لیتے تو میرے نزدیک درود شریف ابراہیم ہے اور اس پہ میں نے دیکھا ہے بہت سے مکاتب فکر مختلف کی کتابیں دیکھی ہیں میں ایک وظائف کی کتاب ایک مفتی صاحب نے مجھے تحفے میں بھجوائی ایک دفعہ تو اس کے اندر انہوں نے کوئی چالیس پینتالیس مختلف درود اکٹھے کیے ہیں اور ساتھ میں ان کا ترجمہ اور ساتھ میں جیسے ہمارے وظائف میں ہوتا ہے یہ پڑھو یہ ہوگا یہ پڑھو یہ ہوگا یہ پڑھو یہ ہوگا اس پہ بھی بعد میں بات کریں گے لیکن انہوں نے بھی شروع میں یہی لکھا انہوں نے کہا جی فضیلت چونکہ درود شریف ابراہیمی کی ہے آپ جو بھی درود پڑھیں لیکن اپنے دن کا آغاز ابراہیمی سے کریں اور اختتام سونے سے پہلے بھی طرح کریں بیچ میں جتنے مرضی درود کریں تو مانتے ہیں اس بات کو سب کہ درود ابراہیمی کی فضیلت ہے تو میں یہ کہتا ہوں پھر ابراہیمی پڑھا جائے تو یہ دو واقعات میں بیان کرنا چاہ رہا تھا ایک تو کہ ہمزاد چوری کرتا تھا جن بھی چوری کرے گا ظاہر ہے آپ کہتے ہیں جی مجھے سونے کا ڈالا چاہیے سونے کا ڈالا کہیں سے پیدا تو نہیں کر سکتا نا کہیں سے کہیں پڑی ہوئی چیز اٹھا کے لائے گا نا ہاں ہاں اسے پتا نہیں ہے ٹھیک ہے پتا وہ سونے کی کان ہے وہاں ڈھیر پڑے ہوئے ڈھیر اٹھا لو لیکن وہ کان اگر کسی کی ملکی ہے تو تب بھی چوری تو ہے خدا گھروں سے جیسے چیزیں عام طور پہ ہم کام والی ہے ادھر ادھر شک کرتے تو یہ بھی ممکن ہے کہ کیا پتا کیا پتا ہاں صحیح کہہ رہے کسی کسی نے اپنے موقع کا کہا ہوگا مجھے اتنے پیسے چاہیے وہ پیسے وہ آپ کے گھر سے اتفاق چوری ہو گئے ممکن اب اس کا سدے باپ کیا ہے کیسے ان چیزوں سے بچا چاہے وہ ظاہر وہ ہم نے ابھی بات کرنی ہے اچھا پتھروں کی بات ہو رہی تھی کسی کہیں قرآن سے کسی مستند حدیث سے کسی صحابی کے کال سے پتھر کے ایسے خواص ثابت نہیں ہیں کچھ علماء نے کچھ محدثین نے اپنی ذاتی رائے میں کچھ کتابوں میں تذکرہ کیا کہ بھئی یہ پتھر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے یا یہ پتھر یہ فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ ایک ذاتی رائے ہے اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے آپ خود دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں کیا صحابہ کرام میں غریب لوگ نہیں تھے کیا ان میں بیمار لوگ نہیں تھے کیا ان میں ایسے لوگ نہیں تھے جن کی بے کمار زبان کی تیز تھی یا کیا ان میں ایسے لوگ نہیں تھے جن کے شوہر تھوڑے سے سخت مزاج کے تھے کتنا آسان ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھائی تم ایسا کرو کہ فلاں پتھر انگوٹھی میں لگا کے اپنی انگلی میں پہلو تیری بیگم ٹھیک ہو جائے گی کوئی ایک روایت بتائیں مجھے ایسی آئی بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کوٹ کیا مجھے کہ جی وہ آپ کا فلانا شاگرد جو ہے نا اس نے فلانی فلانے پتھر کی جو تصویر لی ہے وہ تصویر اس نے اپنی بیگم کو دی ہے اور بیگم استعمال کر رہی ہے تو اس کی بیگم ٹھیک ہو گئی ہے اس کا غصہ ختم ہو گیا تو آپ تو کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں میں یقین نہیں کرتے یہ پھر کیسے ہو گیا میں نے اس سے پھر ایک سوال کیا میں نے کہا اچھا اس کی بیگم کا غصہ ٹھیک ہو گیا ہے چند دن وہ تصویر استعمال کرنے سے اور وہ جو اتنے مہینوں سے وہ تصویر استعمال کر رہا ہے اس کو اپنا غصہ کیوں نہیں ٹھنڈا ہو رہا اب ان کے پاس جواب نہیں تھا اب وہ آئی شاہی کرنے لگے میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہ کیوں غصہ ٹھیک ہوا ان کا میں سمجھتا ہوں کہنے لگے کیا میں نے کہا کہ بات یہ نہیں کہ وہ اس تصویر کو استعمال کر رہی ہے بات یہ کہ اس تصویر میں ابراہیم ہی پڑھ رہی ہیں میرے نزدیک اس تصویر میں کی وجہ سے نہیں ہوا ان کا غصہ کم بلکہ درود شریف ہی پڑھنے کی وجہ سے کم ہوا ہے پھر ان کے پاس جواب کوئی لیکن بات یہ ہے کہ دو چار دن بعد پھر وہ گھوم کے نا اس وقت مان جاتے ہیں پھر گھوم کے وہیں آ جاتے فلاں پتھر فلاں پتھر فلاں پتھر کیونکہ اتنا آسان کوئی ایک روایت ملتی ہمیں چلے ضعیف روایت مل جاتی ہے ہمیں حالانکہ ضعیف کا استعمال حجت نہیں ہے فضائل بھی ٹھیک ہے استعمال کرتے ہیں بہت سے گروہ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس میں یہ یہ الفاظ آ جاتے ہیں کہ بھائی تم یہ استعمال کرو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے کوئی ایسی روایت کسی مستند کتاب میں کسی مستند حدیث میں بما صنعت کے پھر وہی بات کے میری نظر سے نہیں گزری ایسے میں ان پتھروں پہ عقیدہ رکھنا اگر یہ مکمل شرک نہیں تو شرک کی ایک قسم ضرور بن جاتی اسی طرح آج کل نئی نئی اور چیزیں آ گئی ہیں ریکی نام کی ایک چیز چل رہی ہے آج کل اس کی بھی بہت سی اقسام ہیں ایک یسوئی ریکی ہے ایک کنڈلینی ریکی ہے اس طرح اور بھی بہت سی ہیں ہمارا ایک بچہ یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب بڑے مشہور ٹی وی شیوی پہ بھی آتے ہیں تو وہ بھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی ریکی کا پہلا وہ اٹیونمنٹس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ پہلی اٹیونمنٹ فری آف کاسٹ ہم کر رہے ہیں آپ لوگ آتے ہیں تو بھی چلے گئے انہوں نے کہا جی آپ آنکھیں بند کریں جو بھی انہوں نے پہلے ان کو بٹھایا اور ان کے کو چکر چکر لگاتے رہے پھر وہ لگے کہ جب جی آپ آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ ایک ایک انہوں نے وہ سمبل کہنے بنا ہوا تھا سا بنا ہوا تھا انہوں نے سامنے رکھے کہا کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے تصور اس سمبل کا کرنا اور نیلے رنگ میں کرنا اور اس کے بعد آپ نے یہ یہ یہ, پورا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا میڈیٹیشن کا ایک طریقہ انہوں نے کہ بچہ تھوڑا سا ہو گیا ہوا تھا اس اس نے جب سمبل کو نیلے رنگ میں آپ نے تصور کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے اس نے وہ کہتا ہے کہ میں نے بجائے اس اس سمبل کے میں میں نے ذات اللہ کا تصور کیا اور نیلے رنگ میں کر دیا کہتا ہے اس پورے گروپ کے اندر وہ اچھے خاصے لوگ تھے چالیس پچاس شاید لوگ تھے پورے گروپ میں صرف میں مجھے وہ چیزیں محسوس ہوئی باقی کسی کو محسوس جس پہ وہ لوگ بھی حیران رہے کہتا میں نے انہوں نے بتایا نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ مجھے کہنے کا کچھ شاگرد بھی ہے میں نے مجھے کہنے کے کہ سر میں نے ٹھیک کیا میں نے کہا اول تو مجھے بڑا غصہ بھی آیا میں نے کہا اول تو تمہیں وہاں جانے ان کا تمہیں بٹھا کے وہ چاروں طرف چکر لگا کے کیا پڑھتا رہا ہے کیا بتاتا رہا ہے کیا کرتا رہا ہے اللہ معاف کرے کو اس میں کوئی شرک کیا کوئی اور چیز ایسی ہو پتہ نہیں کیا کرتا رہا ہمیں نہیں پتا ہاں میں نے لیکن وہ میں نے کہا کہ تصور جو تم نے اس کا نہیں کیا وہ میں خوش ہوں کیونکہ میں نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے کہ لگے کہ انہوں نے کہا جی یہ سمبل آف پاور ہے کہا اچھا اس پر ثبوت کیا ہے کہ یہ سمبل پاور کیسے پتہ چلا ہے ہمیں یہ سمبل آف پاور ہے جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں سمبل آف پاور ہے آج وہ سمبل آف پاور سمجھا جا رہا ہے آج سے چند صدیہ پہلے وہ ان کی کسی دیوی دیوتا کا نام ہی نہ ہو گئے یا اس دیوی دیوتا کی ریپرزینٹیشن نہ ہو گئے تو ہمارے یہاں اس قسم کی بہت جو پڑھا لکھا ہم تو کہتے ہیں جاہر لوگ نہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس متاثر مذاق ہے یہ حال تو اس طرح کی اور بہت سی چیزیں کہتے ہیں جی ایکسٹرا سینسٹو پرسپشن کی ایکسرسائز کریں وہ کہتے ہیں جی آپ کا تعلق ہائر انٹیلیجنس کے ساتھ ہو جاتا ہے اب ان سے پوچھے اللہ کا بندہ یہ ہائر انٹیلیجنس کیا ہے اور کون ہے بس ہے بس اللہ پہ یقین نہیں رکھنا ہائر انٹیلیجنس کو مان لینا ہے ان کے پاس چلے جانا ہے وہ کہہ کہ جی وہ صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم تو لوگوں کو وہ دے دیتے ہیں جو بزرگوں کے پاس لوگ جا کے کئی کئی سال مجاہدے کرتے ہیں ان کو حاصل نہیں ہوتا ہم تو چاچا کمال ہے وہ پھر شیطانی ہی ہے کہ ہماری اندر جو ناپاکی ہے اور جو گندگی ہے اس کے صاف ہوئے بغیر آپ کو چیزیں اگر مل رہی ہیں تو زیادہ امکان تو یہی ہے کہ پھر وہ شیطانی قوت ہی ہے اس کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی کہ ایسا غلیظ آدمی میرے پاس آیا اگر اللہ والوں کے پاس آپ جاتے ہیں کسی اچھے نیک پرہیزگار آدمی کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو پڑھنے کو تسبیحات دیتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ آپ کو چلے کوئی تھوڑی روحانی ترقی آپ کی ہو جاتی ہے کچھ نواز دیتے ہیں کچھ وقت لگ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اندر کی صفائی بھی پہلے ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر کی صفائی نہ ہو بالکل ہی اندر سے ہم ویسے کے ویسے غلیظ ہوں اور باہر سے ہمیں بڑی روحانی قوتیں حاصل ہوتی جائیں ایسے نہیں ہوتا اندر باہر مکمل نہ سے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے تب نہیں جا کے پھر آہستہ آہستہ آدمی اندر سے صاف ہوتا چلا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ روحانی ترقی انسان کی ہوتی ہے تو یہ جو باتیں ہیں فلاں کے پاس جانا یہ کرنا وہ کرنا اور ہمارے یہاں میں مسئلہ کہاں زیادہ خراب ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ایک کے پاس گئے کام نہیں ہوا دوسرے کے پاس چلے گئے کام نہیں ہوا تیسرے کے پاس چلے گئے کام نہیں ہوا میں اس کو ہاپنگ کہتا ہوں نیٹورکس میں ہاپنگ ہوتی ہے <laughs> میں ہاپنگ ہوتی ہے میں اس کو ہاپنگ کہتا ہوں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے الفاظ سخت ہیں ہم یہ چاہتے ہیں اللہ وہ کرے جو ہم چاہتے ہیں ہم وہ نہیں کرنا چاہتے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک بندے کے پاس گئے اس نے فرض کرے کہ ہم چار پانچ لوگوں کے پاس گئے اور سارے واقعی صحیح والے لوگ تھے عامل نہیں تھے جادوگر نہیں تھے جھوٹے لوگ نہیں تھے صحیح والے لوگ تھے کسی نے ہمیں پڑھنے کو کچھ دیا کسی نے پانی دیا کسی نے کوئی لیکن چار پانچ لوگوں کے پاس گئے ہمارا کام نہیں ہوا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ممکن ہے کیا کہ ابھی اللہ کو یہ کام منظور ہی نہیں ہے کیا ممکن ہے کہ یہ کام جس کو ہم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہو اصل میں ہمارے لیے نقصان دہ ہو کیا یہ ممکن ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں اس کا ہمارے ارد گرد لوگوں کو ان دا لانگ رن نقصان ہونے کا خطرہ ہو بہت سے امکانات ہو سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ممکن ہے پھر مجھے ایک بات بتائیں اللہ تعالیٰ معاف کرے معذرت کے ساتھ پھر وہ الفاظ میرے تھوڑے سے کسی جگہ گستاخانہ محسوس ہوں گے لیکن آپ اگر اس کو جسے کہتے ہیں اس کے معنی کے حساب سے دیکھیں تو گستاخانہ نہیں لگیں گے آپ کو جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پہ آپ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کوئی ڈیل کی ہوئی ہے میں یہ پڑھوں گا تو اللہ معذ اللہ مجبور ہے میرا کام کرنے میں اگر ایسا ہے سارے صحابہ امیر کیوں نہیں تھے سارے صحابہ خوش کیوں نہیں تھے کچھ تھوڑے سے برے حالات میں بھی تھے کچھ اچھے حالات اب وہ مثال سامنے نہیں ہے ام المومنین ہماری رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے زیکم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے نکاح میں تھی غالباً آپ کے منہ بولے بیٹے جس پہ کفار نے جو ہے وہ زیرفرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفر اللہ الزامات لگانے شروع کیے تھے کیوں ان میں علیحدگی ہوئی تھی بیوی میں بنتی نہیں تھی کتنا آسان ہوتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور پھر حبیب ہیں سردار ہیں کتنا آسان ہوتا کہتے بیٹا یہ پتھر پہن لے اپنی بیوی کو فلاں پتھر کی تصویر دے دے کتنا آسان ہوتا مسئلہ ہی ختم جو بھی ایڈوائز آپ کرتے رہے اس کے مطابق پھر الٹیمیٹلی میں دیکھ ہوں اسی طرح بہت سے امیر تھے صحابہ بہت سے غریب تھے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نظام ہے یہ دنیا ہے اس کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے ترتیب کیا ہے اس میں معجزات ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ معجزات ایکسپشن ہوتے ہیں وہ معجزات اصول نہیں ہوتا اگر سارے امیر ہو جائیں گے تو پھر سوسائٹی کیسے چلے گی آپ کے پاس دفتر میں ایک آدمی ہے جو جھاڑو لگاتا ہے ایک آدمی ہے جو کلیریکل کام کرتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے دنیاوی نقطۂ نظر سے آپ اس دفتر کے مالک ہیں اب سارے مالک لیول کے ہو جائیں تو پھر کام کون کرے گا ہاں اب وہ سویپر کیوں ہے آپ مالک کیوں ہے وہ کلرک کیوں ہے وہ ریسپشنسٹ کیوں ہے اب اس کی وجوہات کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اب وہ میں کہوں جی ادھر گئے میرا کام نہیں ہوا ادھر گئے میرا کام نہیں ہوا ادھر گئے میرا کام نہیں ہوا بجائے یہ سوچنے کے یار شاید اس وقت اللہ کو منظور نہیں ہے میں توبہ استغفار کثرت سے کروں میں اللہ سے رجوع کروں اور میں اس سے بات کروں اس سے گڑ گڑاؤں اس کے آگے شاید میرے حالات ٹھیک ہو جائیں میں اس اس اس اس, اس, میں نے ہاپنگ شروع کی ایسے تو نہیں بات بنتی یا جو میں مانگ رہا ہوں میرے میں بہتر ہی نہیں ہے ہاں میں جو مانگ رہا ہوں میرے حق میں وہ بہتر بہتر اللہ دینا چاہتا اسے بہتر اللہ دینا چاہتا کیوں نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں یہ مجھے چاہیے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مسلحت اللہ کی جو ہے وہ اللہ جانتا ہے لیکن ہم نے اصل میں پھر وہی بات جو میں ریپیٹ کروں گا جو پہلے میں نے کہی میں دہراؤں گا میں نے یہ کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم دو چیزیں سمجھتے ہیں ایک تو ان عملوں نے اور ہمارے بزرگوں کی زندگیوں پہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے سوائے کرامات کے کچھ نہیں لکھا ان کی شخصیت پہ کچھ نہیں لکھا مثلا ایک بزرگ کے بارے میں کہا گیا کہ جی وہ مستجاب الدعوات تھے بہت سے بزرگ مستجاب الدعوات ہاتھ اٹھاتے تو ان کی دعا قبول ہوتی تھی لیکن کیا سو فیصد ہر دعا قبول ہوئی چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہوئی یہ اللہ تعالی نے ان کو صلاحیت روحانی قوت کیوں دی اس پہ کوئی بات نہیں کرتا مثلا ایک بزرگ کا کال ہے میں نے خود پڑھا کہ کسی نے پوچھا کہ جناب والی آپ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے مستجاب و دعوات ہیں تو یہ کیسے ہوا انہوں نے کہا کہ چالیس سال ہو گئے مجھے میں نے حت الامکان کوشش کی ہے کہ میں کوئی ایک کام بھی ایسا نہ کروں جو میرے رب کو ناپسند پسند ہے کوتا ہی اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے لیکن کوشش مخلص کوشش چالیس سال کہتے ہیں کہ میں نے یہ کوشش کی میرے رب نے مجھے یہ نواز دیا کہ اب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میری دعا قبول کرتا کرنا ہے یہ کسی کو نہیں نظر آتا نہ کوئی لکھتا ہے کتابوں میں ہم نے کرامات بھر دی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے کہا جی بزرگ تو وہ ہے جس کے بعد جو بندہ جائے اس کا کام لازمی ہو جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے استغفر اللہ کہ کوئی اگریمنٹ ہے اور باقی بھی ادوار دیکھ لیں صحابہ کے دیکھ لیں بڑے بڑے بزرگوں کے دور میں دیکھ لیں آپ کہتے ہیں جی فلان بزرگ تھے ان کے پاس جو آتا تھا اس کا کام ہوتا تھا ان کے زمانے میں کوئی غریب نہیں تھا کوئی بیمار نہیں تھا کیا اس بات کو کچھ ثبوت ملے ہمیں ایسا ہوتا نہیں ہے یہ دنیا کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر ہمارے اگر حالات خراب ہیں اس کو جادو ہی مان لینا یہ زیادتی ہے ممکن ہے ہماری کسی کوتا کی وجہ سے کام یہ غلط ہوا ہو ہم سے کوئی ایسی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو اس کی آہ لگ گئی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جادو ہی ہو کوئی ضروری نہیں کسی نے ہی کرایا ہو کوئی ضروری نہیں ہے کوئی جن ہی آیا ہو اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی نے وہ ریکی کے لیے گئے آپ ٹھیک ہو گئے انہوں نے کہا جی آپ پتھر پہن لیں آپ ٹھیک ہو گئے میں بھی آپ نے دیکھا کبھی کبھی کبھی کبھی پہنتا ہوں کوئی عقیدہ نہیں ہے میرا اس پہ بڑی صاف میں بات بتاؤ کوئی عقیدہ نہیں ہے میرا میں صرف اس لیے پہنتا ہوں کہ ایک روایت میری نظر سے گزری ہے زوف کا اس پہ الزام ہے میں پہلے بتا دوں اس روایت پہ زوف کا الزام ہے کہ کسی وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حقیق کے پتھر کے ساتھ کوئی پہنی تھی زوف کا الزام ہے لیکن میں کبھی کبھار کہ اگر فرض کرے وہ سند زوف ہے سند میں زوف ہے لیکن متن درست ہو تو چلو سنت ہو جائے جنت کے لیے جی، جنت کے لیے پہن لے لو ہاں ٹھیک ہے مطلب مرد کو ایک خاص حد تک چاندی پہننے کی اور ٹھیک ہے لیکن میرا عقیدہ نہیں ہے اس پتھر پہ کہ میں عقیق پہنوں گا تو کچھ ہوگا اور وہ بھی آپ نے دیکھا میں کبھی کبھار پہنتا تھا کوئی نہیں کہ بڑا ریگولر پہن رہا ہوں کوئی عقیدہ بنا لیا کہ میں پہنوں گا تو میرے حالات اچھے ہو جائیں گے وہ یہ ہو جائے گا کوئی ایسا نہیں ہوتا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ ٹھیک کچھ لوگ ہو بھی جاتے ہیں وہ کیا کھیل ہے میڈیکل سائنس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پلسیبو جیسے ہمارے بچپن میں ہمارے دادا کا جہاں گھر ہے وہاں پہ دو بھائی حکیم ہوا کرتے تھے بڑے نیک پرہیزگار بڑے نفیس دونوں حکیم صاحبان تھے میں بچہ تھا اس وقت بڑی محبت سے میرے ساتھ پیش آتے بہت محبت سے تو پرانا محلہ سا ہے آپ نے تو دیکھا ہوا میرا خیال تو وہ گلی سے نکلتے ہیں تو بازار ہے بازار میں ساتھ ہی پہلی دکان جو تھی کریانہ اسٹور تھا اور دوسری دکان میں وہ حکیم صاحب بڑے حکیم صاحب چھوٹے حکیم صاحب دو بھائی بہت محبت کرتے ان کا مجھے پتا چلا کہ جی وہ عورت روز آ جاتی تھی تو مجھے یہ مسئلہ وہ چیک کرتے تھے نبز بھی اور آنکھیں اور جو بھی طریقہ کار سچے حکیموں کا ہے حکیمیں بھی تو دو نمبر بہت ہیں وہ کہتے تھے کہ ہاں تجھے کچھ نہیں ہے تجھے بہن ہے غلط ہے وہ پھر چلی جاتی تھی پھر اگلے دن آ جاتی تھی بیٹا نہیں مجھے تو یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ ایک دن کی وہ تنگ آ گئے رات کو چراغ اس وقت جلتے تھے جب کا مجھے قصہ سنایا ہمارے بڑوں نے تو انہوں نے کچھ انہوں نے بس وجہ سے کہتے ہیں نا بس اس میں کہ یار کیا ہے یار تنگ کر دیا اس عورت نے ماں نے سمجھ نہیں رہی ہے انہوں نے چراغ ساری رات جلا ہوا تھا تو اندر رات میں ایسے کر کے انہوں نے نا انگلی پکڑ کے تو کاغذ بھی ڈال کے بند کر کے نا اندر جا کے لا کے اما کو دی اما بڑی خاص دوا ہے میں کسی کو بتانا نہیں میں اس طرح پانی میں جا کے پکا مارا دوسرے دن میں دوائی دیتی آ گئی میں تو اسی طرح میری کا بھائی جو ہے وہ ڈاکٹر کراچی میں وہ اس نے مجھے قصہ سنایا مجھے کہتا ہے ندیم بھائی وہ ادھر بھی کوئی بوڑھی عورت آ رہی تھی اور یہ بار بار اس کے ٹیسٹ بھی کیے سب کچھ کیا کہتے تھے نہیں اما آپ کو کچھ نہیں ہے اما کہتی تھی نہیں مجھے یہ ہے تو کہتا کہ میرے پاس نا جیسے وہ شوگر ٹیبلٹس ہوتی ہیں رنگ برنگی بیسک سی بالکل تو وہ جار سا پڑا ہوا تھا اس میں رنگ برنگی نا وہ آئی میرے پاس کسی نے دوستوں نے دے دیا کہ یار تو کہتا ہے کہ وہ ایک کہتے اما نا تو میں نے اما کو نا اندر بلا کے میں نے کہا بڑی اسپیشل گولیاں آئی ہیں امریکہ سے تو وہ اندر سے نکال کے نا وہ لفافے میں ڈال کے اما کو دے دی اما کسی کو پتہ نہ چلے میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی بڑی گڑبڑ ہو جائے گی وہ بڑی اسپیشل دوائی امریکہ سے آئی اما دیتی چلیے ہفتے بعد اما آ کے لگی بیٹا کیا دوائی دی ہے تم نے میں تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں مجھے اور یہ پلسیبو ہے پلسیبو میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ اپنا آپ کا یقین آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے آپ نے اپنا یقین ریکی میں پیدا کر لیا ہے آپ ریکی والے کے پاس جاتے ہیں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ نے اپنا یقین پیدا کر لیا کہ یہ پتھر جو ہے وہ واقعی بڑی کام کی چیز ہے تو آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار تم نیلم پہنو آپ نیلم پہنتے ٹھیک ہو جاتے یہ پلسیبو بھی ہے ورنہ میں نہیں مانتا ان چیزوں کو پتھر پانے ٹھیک ہو جائیں گے میں نے جیسے ابھی آپ کو ایک کیس بتایا تم بیوی ٹھیک ہو گئی ہے تو میاں کیوں نہیں ٹھیک ہوا پتھر تو سیم ہے بیماری بھی سیم ہے ٹھیک ہے عام طور پہ جس میں علاج کی تاثیر ہوتی ہے عام طور پہ اس کا اصول ہوتا ہے آپ کہتے ہیں بخار کے لیے فرض کریں گے ہمارے پیناڈول بہت استعمال ہوتی ہے کسی پہ نہ بھی اثر کرے وہ لگا بات ہے لیکن عام اثر اس کا کیا ہے اس سے بخار ختم ہوتا ہے لیکن یہ اصول جو ہے میجورٹی پہ اپلائی ہوگا اگر تو اس پتھر کے استعمال سے میجورٹی کو وہ فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے نا کہ اس میں فائدہ ہوا ہے اور ظاہر ہے تاثیر تو رب نہیں ڈالی یہ تو کوئی بات نہیں ہے تو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو ہے یہ پلسیبو افیکٹ زیادہ ہے کسی نے کہہ دیا وہ فلانے پہاڑ پہ بابا بیٹھا ہوا ہے وہ کیا بات ہے اس کی اس کے ہاتھ میں ایک سوٹا ہے سوٹا اگر وہ مار دے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے سوٹا نہ مارے تو بندہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمارے یہاں کیسز ہیں یہاں بابا بٹیاں آلہ بابا سوٹیاں آلہ اس طرح کے نام ہیں اب وہ اپنا عقیدہ بنا کے ایک انسان مار جاتا تو میں نے سوٹا کھانا اس سے سوٹا نہیں ملتا تو بڑا مایوس واپس آتا مجھے سوٹا نہیں پڑا میں ٹھیک نہیں گا وہاں جا کے آپ دیکھتے ہیں بابا گندا میلا کم از کم اللہ والا تو نہیں ہو سکتا ہاں اگر اللہ والا میں مجزوب ہے تو بھی اس کے پاس جانے کا کوئی مقصد نہیں کیونکہ اگر وہ مجزوب ہے تو وہ سوٹا مارتے ہوئے کوئی غلط کہہ دے گا تو بھی آپ گئے کیونکہ مجذوب تو اپنے حواس میں نہیں ہے میں نے پچھلے دنوں مجھے پتا چلا یہاں پہ ہمارے پاس کوئی پہاڑوں میں کسی کے پاس لوگ جاتے ہیں مرد بھی جا رہے ہیں ٹوکن لگ رہے لائنیں لگی ہوئی ہیں میں نے تصویر دیکھی ہے صرف لائن پوری کتاب بنی ہوئی ہے عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہے مردوں کی لائن ہوئی ایک بندہ ٹوکن بانٹ رہا ہے آپ کی پہلی باری آپ کی دوسری باری آپ کی تیسری ننگا شخص بیٹھا ہے اور گندا اب مجھے بتائیں دینی لحاظ سے آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ وہ بندہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس جانے کے نہیں اور آپ کو اگر یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ مجذوب والا ہے یا وہ پاگل ہے تو بھی اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اور اگر آپ کو اتنی پہچان ہے کہ وہ مجذوب ہے یا پاگل نہیں ہے تو بھی اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تو آپ تو خود اس مقام پہ بیٹھے ہیں کہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ وہ مجذوب ہے <laughs> تو دونوں سور تو اس کے پاس جانا جائز نہیں آپ وہاں چلے جاتے ہیں گندا آدمی بیٹھا ہوا میلا پاؤں سے بدبو میرے کولیگ تھا لاہور میں وہ مجھے کہنے لگا کہ جی راوی دریا پہ میں تو نہیں جاتا تھا میرے گھر والے زبردستی مجھے لے گئے کہ بابا بڑا پہنچے ہیں میں نے پوری بات سن کے میں نے کہا باقی بہت پہنچے ہیں کہنے لگا جی اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ پانی پہ چلتا ہے راوی دریا میں وہ پانی کے اوپر چلتا ہوا بارہ دری کا چلا جاتا ہے تو کہتا میں چلا چھوٹی سی وہ ٹائپ چیز تھی اس کے اندر بیٹھا تھا کہتا پلیز اتنا تھا کہ جھونپڑی کے باہر کئی فٹ دور تک اس کی بدبو تھی کہتا میں اندر داخل ہوا تو میرے ساتھ جو بھی گھر والے لے کے گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے تو کہتا مجھے دیکھ کے مسکرائے اور وہ اپنے خلیج پاؤں سامنے رکھ کے کہتے میرے پاؤں گا تو اب وہ ان لوگوں میں سے تھا جو پاؤں چوم بھی لیتے وہ چھوڑے آپ لیکن وہ بدبو وہ تھوڑا سا اس میں نا ہچکچاہٹ سی ہوئی تو بابا ہسا پاؤں در کر کے کہتا چل رہا ہے مجھے ایک بات بتائیں جس دین میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نصف ایمان کی حیثیت صفائی کی ہے وہاں پہ ایسے غلیظ بندے کے پاس آپ جا رہے ہیں اب وہاں آپ چلے گئے گندا غلیظ پہاڑ کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے سوٹا اس کے ہاتھ میں وہ آپ کو سوٹا نہیں مارتا تو آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ یار میں واپس آ رہا ہوں مجھے میرا کام نہیں ہوتا اور وہ اگر آپ کو سوٹا مار دیتا تو آپ کہتے ہیں کہ یار بس کیا ہوا اور آپ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ اسٹیپیسیبو بھی تو ہے نا آپ پہلے سے ایک ایمان بنا کر گئے تھے کہ وہ سوٹا مارے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو گیا میرا سوال یہ کہ یہ ایمان ہم اللہ میں کیوں نہیں ڈال سکتے یہ اللہ کے کلام میں کیوں نہیں رکھ سکتے اللہ کے اسما میں کیوں نہیں رکھ سکتے درود ابراہیمی میں کیوں نہیں رکھ سکتے جس کا ابھی میں نے مثال دی آپ کو بلکہ اس میں میں ایک حدیث آپ کو بیان کروں درود کے حوالے سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی صحابی ہیں آپ سے روایت ہے کہ آپ انہوں نے پوچھا خود حضرت سے سلاۃ السلام کی ہمارے بات کی جاتی ہے درود کی بات کی جاتی ہے جی میں آپ کے سلاد کی کثرت کرتا ہوں تو کس قدر اپنا معمول میں رکھو مطلب فرض اور واجبات تو کرنے ہی کرنے ہیں نا اس کے علاوہ کی بات ہوگی مطلب دلی کا نماز چھوڑ دو اور یہ کام چھوڑ دو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے در تمہارا دل چاہے انہوں نے کہا جی میں ربا کر دوں ربا سے مراد یہ ہو گئی کہ ایک حصہ سلاد اور باقی مزید وظائف وغیرہ جواب ملا کہ جس قدر تمہارا دل چاہے لیکن اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہتے میں نے عرض کیا کہ تو جواب ملا جس قدر دل چاہے زیادہ کر دو تو بہتر کہہ لیں گے کہ پھر میں سبھی درود رکھوں گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے تمہارے سب فکروں کی کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ بھی معاف اور کیا کیا اور تو درود ابراہیمی میں کیوں نہیں رکھتے اپنا یہ نیلم اور عقیق اور ریکی بابے کا سوٹا بابے کا بٹا اس میں کیوں ایمان رکھتے ہیں تو میں نے ماسٹر کیز کی بات کی تھی پہلی ماسٹر کی تو آپ کو اور یہ حدیث حدیث پر ہاں آپ اگر کوئی کہہ کے نہیں جی میں اس حدیث کو ضعیف ہے یا یہ ہے وہ ہے وہ پھر اس کی صنعت دیکھنی پڑے گی وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن وہ بابے کے وٹوں پہ ایمان رکھنے سے تو اگر ضعیف بھی ہے تو اس پہ ایمان رکھنا زیادہ بہتر ہے اب وہ تو میری اطلاع کے مطابق ضعیف نہیں ہے باہر باہر لیکن اگر ہوتی بھی تو بابے کے سوٹے وٹے اور وہ نیلم پخراج اور وہ عقیق اور یاقوت میں ایمان رکھنے سے تو کم از کم پھر بھی بہتر تو ایک تو آپ کو ماسٹر کی میں نے بتا دی ہے فرائض و واجبات میں کمی نہیں ہونی چاہیے آپ اچھا پھر دوسرا یہ بھی مسئلہ ہمارے یہاں لوگ یہ نہیں سمجھتے آپ نماز نہ پڑھتے ہو فرائض واجبات کا خیال نہ کرتے ہیں اور آپ بابوں کے پاس جا کے تسبیحات صحیح آدمی ہے فرض کریں تصویر لے لی کہ جی فلانی تصویر پڑھیں آپ کا کام ہو جائے گا اب وہ آپ تصویر جو ہے وہ پڑھنے پہ لگے ہوئے ہیں آپ کا کام نہیں ہو رہا آپ اس دوسرے کے باپ کے پاس چلے گئے پھر کام نہیں ہوا اچھا اب یہاں پہ ایک نقطہ اور ایک تو میں نے یہ کہنا یہ نقطہ ہے کہ خدا نہ خاصا ڈیل تو نہیں ہوئی ہوئی نا کوئی وعدہ کمٹمنٹ نہیں جی تم یہ پڑھو گے تو میں تمہیں لازمی دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا قبول کرنا لازم نہیں ہے اللہ پہ ہر تسبیح ہر عمل قبول کرنا لازم نہیں ہے اللہ پہ کو مجبوری نہیں ہے اللہ معاف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کے عمل کو پسند بھی فرمائیں لیکن فوری صلاح دینے کی بجائے کسی فیوچر وقت کے لیے کوئی اور چیز آپ کے لیے بہتر کوئی مختص کر دیں اس کو یہ دے دیا جائے گا اس کی جو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ مجھے قدرت اللہ شہاب کی بڑی اچھی بات لگی نا اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہتا ہے کہ ہم نے سے ہر کوئی وظیف چی تو بن جاتا ہے لیکن قرآن اور نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے گاڑی تو خرید لی ہے لیکن پیٹرول نہیں ڈالا اور آپ کہتے ہیں گاڑی چلتی کیوں نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول ہی تو اصل میں فرائض اور واجبات ہے پیٹرول آپ ڈال نہیں رہے ہیں گاڑی آپ نے خرید لی ہے زبردست قسم کے وظیفے پکڑ لیے پھر کہتے ہیں گاڑی نہیں چلتی کیسے چلے گی گاڑی پیٹرول بھی تو ڈالنا ہے تو پیٹرول کیسے آئے فرائض و واجبات کو پھر ہمارے ایسے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن دو تین صورتیں پکڑ لی وہ ایک پنسورا ہمارے بڑا مشہور خواتین کے اندر وہ پنسورا جو ہے وہ روز پڑھنا ہے قرآن پندرہ سال میں ایک دفعہ نہیں مکمل ہوا قرآن کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلے قرآن کا پڑھنا ہمارے لوگ کسی بات کے نہیں کہتے لو جی بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق دین نے ہمارے لیے سیٹ کیے اس میں پہلا حق پڑھنا دوسرا حق سمجھنا تیسرا حق پھر اس پہ عمل کرنا اچھا پھر ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ شروع میں جب آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے ایک ریزسٹنس آتی ہے آہستہ آہستہ آپ اس پہ قابو پاتے ہیں پھر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ شوق پیدا ہونے لگتا ہے پھر جب شوق پیدا ہوتا ہے نا پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ یار یہ میں پڑھ رہا ہوں یا میں کیا پڑھ رہا ہوں اب یہ کہنا کہ جی بغیر ترجمے کے پڑھا یا بغیر سمجھے پڑھا تو اس کا کیا فائدہ چھوڑو گیا سے پڑھتے نہیں اس کے پڑھنے کے بھی اپنے روحانی سمرات ہیں اس کے روحانی اثرات ہیں آج کی گفتگو میں پھر کافی وقت ہو گیا مغرب کا وقت بھی کری گیا تو ماسٹر کیز میں سے ایک ہی کی بات ہو سکتی ہے تو ان شاء اللہ دفعہ ماسٹر کیز ہی سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ اور جو ہمارے پاس چیزیں ہیں اس میں ایک بات میں ضرور عرض کرتا ہوں قرآن کی باقاعدہ روزانہ ترتیب سے تلاوت کرنا قرآن کا بنیادی حق ہے اس حق کو ہم پورا اگر نہیں کر رہے میرے ساتھ ایسا ہوا یہاں پہ قریب ہی چونکہ خواتین سے میں نہیں ملتا تو میری بیگم کے پاس وہ آ گئی اور انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ قرآن وغیرہ پڑھتی ہیں ان کہا جی ہاں میں قرآن پڑھتی ہوں روز یاسین پڑھتی ہوں روز مزمل پڑھتی ہوں روز محمد پڑھتی ہوں تو میں نے اپنی بیگم سے کہا تو ان سے یہ کہنا بیگم چونکہ اتنا ساتھ ہے ہمارا وہ بھی میرے مزاج کو سمجھتی ہیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ نہیں آپ قرآن پڑھتی ہیں قرآن ہی تو پڑھ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا میں نے اپنے میاں سے بات کی نا تو انہوں نے کیا کہنا پتا انہوں نے کہنا کہ یہ جو صورتیں ہیں پڑھنی بند کر دو قرآن پڑھنا شروع کرو اور انہوں نے یہ کہنا کہ اگر تمہیں صورتیں پڑھنا بند کرنے سے یہ خدشہ ہے کہ یاد ہو گئی ہیں پڑھ پڑھ کے بھول جائیں گی تو نماز میں پڑھنا شروع کر دو نوافل میں پڑھنا شروع کر دو لیکن ویسے جو ٹائم اس کو دے رہے ہو وہ ٹائم قرآن کو پہلے صفحے سے شروع کرو ترتیب سے پڑھو آخری صفحے تک جاؤ کبھی دل کرے ایک رکو پڑھا کبھی دل کیا ایک پارا پڑھا کبھی دل کیا تین پارے پڑھ مزاج کے مطابق طبیعت کے مطابق زبردستی نہیں کر رہے آپ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی کہ روزانہ ایک پارا پڑھوں انہوں نے رائے جی وہ پسند کرتے ہیں کہ کم از کم اتنا تو کوشش کریں کہ ایک پارا روز ہو تو ہر مہینے ایک دفعہ قرآن مکمل ہو جائے اور ہر یکم پہ دوبارہ سے قرآن شروع ہو شریف شروع ہو ہر یکم کو ان کا چلے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس طرح شروع کروں مجھے انہوں نے بتایا مجھے بھی خوشی ہوئی کہ ہماری بیگم صاحبہ نے بڑا کام کیا ماشاء اللہ سمجھ گئی یہ بات کو تیسرے چوتھے دن نہ میرے بیگم مجھے کہنے لگی کہ ان کا فون آیا تھا اچھا کیا کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ گریم بھائی کو کہیں یاسین کی اجازت دے دیں دیتے قرآن نہیں پڑھنا تو قرآن کا بنیادی حق بھی دینا ہے قرآن پڑھنے کا یہ بھی بہت ضروری ہے اور قرآن پڑھنے سے بھی بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں اس پہ تفصیلی انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے اور اس میں مزید اور بھی گفتگو ہوگی اور پھر اگلی دفعہ پہلے میں ماسٹر ٹیز پہ بات کر دوں گا ساری اس کے بعد اگر وقت ملا تو پھر ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب معاملات چل رہے ہیں وہ ہے تعویذات کا اس پہ بھی پھر انشاءاللہ اس میں بھی کیا کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا کھل کے میں بیان کر میرے ہمسائے میں جو نئے کرایہ جی جی وہ جو خالی فلیٹ تھا جی جی وہ جو پچھلے ہفتے فون کر رہے تھے پھر میں موجود جی تھا وہ پچھلے ہفتے جب ہمارا بدھ کے دن ذکر تھا تو اسی دن صبح کے ٹائم دفتر میں بیٹھے بات کر رہے تھے میرے آفس بوائے سے میں اندر بیٹھا سن رہا تھا پھر میں باہر آ گیا کہ جی میں ملنے کے لیے آیا تھا وہ چابی والا مسئلہ پھر ان سے بات چیت ہوئی تھوڑی سی گفتگو کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی کیا آپ نے دارالفقر باہر لکھا ہوا تو یہ کسی میں نے پھر ان کو بتایا کہ ہم جی۔ اور میرے شاید کچھ بھی ہیں کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میں آج بڑے دنوں بعد دو ہفتوں کے بعد پھر دفتر میں آیا ہوں مجھے ایک صاحب مل گئے تھے جن کو میں نے غلطی سے اپنا ہاتھ دکھا دیا تھا اچھا۔ اور انہوں نے مجھ سے پانچ ہزار روپے بھی لے لیے ہاتھ بھی دکھا دیا ایک تو ویسے ہی لیا پانچ ہزار روپے بھی دیے اور اچھا۔ پھر آج وہ پانچ ہزار روپے اللہ کے نام پہ بھی صدقہ کیا ہوتا تو شاید ویسے کام ہو جائے ہاں۔ آج کے لیے انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ آپ نے ابھی دفتر نہیں جانا میرا ایک بندہ آئے گا اچھا۔ وہ آپ کو تعویز دے گا اچھا پھر آپ کو اجازت دے گا پھر آپ دفتر آئیے گا کہتے ہیں میں تو اما سے اجازت لے کے تو آ تو گیا لیکن ابھی تک ہوا کچھ نہیں میں نے کہا بات میں ہاں۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ میں یہ تعویزات کی کیا کہانی ہے ہاں۔ یہ تعویز کس طرح لکھتے ہیں کیسی کیسی شرائط بیان کرتے ہیں اور ان شرائط میں کیا غلطی ہے ہاں۔ اور وہ کس قسم کی جسے کہتے ہیں نا خرافات اس کے اندر ہیں اور اس پہ بھی میں بات کروں گا انشاءاللہ کہ جو تعویذ کو جائز سمجھتے ہیں وہ کیوں سمجھتے ہیں جو ناجائز سمجھتے ہیں اور جو اس کو شرک مانتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں میں اپنا نقطہ نظر بھی آپ کو پیش کروں گا کہ میرا نقطہ نظر اس میں کیا ہے وہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ اور اگلا موضوع ہمارا اس کے بعد پہلے ہماری گفتگو ہوگی ایک میں نے ماسٹر کی آپ کو دے دیا درود شریف ابراہیمی میں ابراہیمی کی آپ کو دے رہا ہوں مثال کیونکہ جو نماز میں اللہ نے ڈال دیا ہے رکھ دیا ہے دین نے ہمارے رکھ دیا ہے اس کی فضیلت ہے تبھی نماز میں ہے لیکن یہ فرض کے اندر شامل ہے اس لیے اس کی کثرت میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ جو شخص کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے وہ اس کو اللہ تبارک مطالعہ ضرور نوازتے ہیں اور اگر نہیں نواز رہے ہیں تو پھر اللہ کی کوئی آتا ہے اللہ کا خوف کرے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں پڑھ رہا ہوں تو کچھ ہو نہیں رہا تو مجھے پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے کہیں سے تعویذ لینا چاہیے کہیں سے دم کرانا چاہیے یہ نہ سمجھے یہ غلط بات ہے اگر آپ قرآن باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں آپ شریف ابراہیمی باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو بھائی میرے نزدیک تو آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ کی کوئی مسلحت ہے حل صرف یہی ہے کہ یہ چیزیں جاری رکھی جائیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑایا جائے میرے ساتھ ایک دفعہ ایک مسئلہ ہوا تھا تو میں مسئلہ کی نوعیت میں نہیں پڑھتا میں نے صرف یہ کیا کہ میں مسئلہ تو میں بتا دیتا ہوں میری جاب ختم آگے کچھ نہیں تھا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی میں کیا کروں بندہ ہے پریشان ہوتا ہی میں نے کیا کیا کہ شام کو وضو کیا مسلح پہ کھڑے ہو گئے دو نفل ہم نے پڑھے سلاۃ الحاجات دعا کے لیے سجدے میں چلے گئے دل تھوڑا سا پریشان تھا آنسو بھی نکل آئے پنجابی سے جی کہتے ہیں مسلح پیوں ہوتے تھا قربان جائیے اس ذات پہ ایک ہفتے سے زیادہ اس نے مجھے ایسے نہیں رہنے دیا میری چھوٹی بیٹی کو عمر کو دو مہینے ہو گئی تین مہینے ہو گئی اس طرح کی میں نے جب دعا کی تو میں نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے یہی کہا میں نے کہا یہ تو جانتا ہے کہ میں بیٹی کو تیری رحمت مانگتا ہوں تو نے رحمت دی ہے اس کا دودھ تیرے حوالے ہے بس ایک ہفتہ تین آفرس تھی میرے پاس اللہ اور اگر پھر بھی نہ ہوتا کام تو پھر اللہ کی کوئی مسلحت ہے کوئی وجہ ہے جو ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی شاید کبھی سمجھ آ بھی جائے شاید کبھی سمجھ نہ تو کچھ چیزیں انسان کو اپنے ایمان پہ بھی بھروسہ کرنا چاہیے اپنے رب پہ بھی بھروسہ کرنا چاہیے ویسے تو ہر چیز میں کرنا چاہیے لیکن میں کچھ چیزوں سے مراد دے رہا ہوں کہ یہ جو الٹی سیدھی چیزوں میں ہم بھروسہ کرتے ہیں اس حوالے سے میں ان شاء اللہ آگے مزید جو کچھ ہمارے پاس ماسٹر کیز ہیں اور ایک فائنل پیکج بھی انشاءاللہ آپ کو دوں گا کہ یہ آپ اڈاپٹ کر لیں تا حیات اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر کبھی مشکلات آئیں گی تو بہت ٹیمپرری آئیں گی اور جلدی ٹھیک ہو جائے کریں اللہ خیر کرے گا لیکن کوئی بات ہے کہ ایمان اللہ کی ذات پہ اللہ کے کلام پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ آپ کے فرمان پہ وہاں ہونا چاہیے اللہ علیہ خیر سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و احبابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم سر ایک چھوٹا سا سوال کہ ہم جو جی جی تصمیحات استعمال کرتے ہیں بکروں کی بنی ہوئی کی کی ہیں کوئی اور جی جی جی تو اس میں پھر اگر مختلف اذکار کرتے ہیں نہیں فضیلت میں فرق ہوتا نہیں میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ آپ کہیں جی یہ تصویر فلاں پتھر کی تصویر پہ ہو یا پتھر حقیق پہ ہو میں اس کو تسلیم نہیں ازانہ ہوں